الصافات مکی صورت ہے صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والے صفے باندھنے والیاں دراصل مطلب ہے لیکن چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے صفے باندھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم و صافات قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم صف کا ذکر آ رہا ہے لائنز بنانے کا لائن سے ہی قطار باندھنے سے ہی انسان کے دماغ میں تصور آتا ہے نظم اور ضبط کا آرگنائز ہونے کا ڈسپلنڈ ہونے کا مہذب قومیں لائنیں بناتی ہیں قطار بناتی ہیں قطار وہ بناتا ہے جو دوسرے کو اس کا حق دینا چاہے اور جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ دھکم پیل کرتا ہوا حالانکہ بعد میں آیا لیکن دھکے دیتا ہوا وہ آگے نکلنا چاہتا ہے تو اس طرح وہ پہلے آنے والے کا حق مار لیتا ہے یہ حق تلفی کی نشانی ہے دھکے دے کر آگے نکلنا یا لائن نہ بنانا نظم و ضبط اور ترتیب اللہ کو بہت پسند ہے پانچ وقت مسلمانوں کو قطار بنانے کی صف بنانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے شروع میں جب ہم مسجد جاتے تھے تو بہت عجیب لگتا تھا کوئی اگر کہے کہ صف بناؤ پھر پتا چلا کہ باجامات نماز کے لیے جڑ کر کھڑا ہونا انتہائی ضروری ریکوائرمنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام فرماتے کہ لوگ بالکل جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہوں حدیث میں آتا ہے تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں پیوست یعنی جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے تو مسلمانوں کو بھی صف بنانے کی پریکٹس کرائی گئی ہے لیکن افسوس کے ساری دوسری غیر اقوام نے تو یہ چیز لے لی اڈاپٹ کر لی اور آج مسلمان ہی لائن بنانا بھول گئے ہیں اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو آپ دیکھیں کبھی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو اپوائنٹمنٹ لینے یا کوئی ٹکٹ کے کاؤنٹر کے اوپر ہو کوشش یہ ہوگی بعد میں آنے والے کی کہ میں پہلے اپنا کام کر لوں اور اس کو کوئی بہت عقل مندی کی یا کوئی بہت ہی پر اعتماد ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بے وقوفوں کی طرح انتظار تھوڑی کیا پتہ ہے میں سب سے اینڈ میں گئی تھی سب سے پہلے کام کروا لیا نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے دیکھیں حق مار لیا نا کوئی پہلے آیا وہ شریف انسان تھا اس نے آپ کی کوہنی مارنے کا برا نہیں مانا جگہ دے دی آپ کو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ تم نے کیوں حق تلفی کی تھی کسی کی فضا جی رواتی زجرا پھر قسم ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں یہ بھی فرشتوں ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں کافروں کو جب ان کی جان نکالتے ہیں یا جب وہ عذاب لے کر آتے ہیں کسی قوم پر یا جب وہ بادلوں کو ہکاتے ہیں فتالیاتی دکرا پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں ان نہ اللہ کم لواحد تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے رب سماواتی ول وما بینہما رب المشارق وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے تو زینت کی بھی بات کی گئی لیکن زینت بھی اللہ تعالیٰ کی ابس نہیں ہوتی بلا وجہ بے مقصد زینت نہیں ہوتی نمائشی زینت اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کی زینت اپنی جگہ لیکن با مقصد شیطانوں کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کا کام بھی دیتے ہیں یہ کواکب یہ شیاطین ملائے مل کی باتیں نہیں سن سکتے ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں ان خلق نا ممقین اللہ زب ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے بل عجبتا آپ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو رہے ہیں اے نبی آپ تو اللہ کی عظمت کے قائل ہو رہے ہیں بل عجبتا وہ یسخرون اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں ایک ہی چیز ایک ہی چیز کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا اپنے اپنے رجحان کے حساب سے اپنی اپنی نیت کے حساب سے وہی غذا وہی شوگر کسی کو طاقت اور توانائی دیتی ہے چینی اور وہی چینی کسی کے حق میں زہر بن جاتی ہے تو جو بیمار ہوتا ہے اس کے حق میں قرآن کی آیات بھی بیماری ہی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور جس کا ایمان جس کا دماغ جس کا دل پرورٹیڈ نہیں ہوتا نارمل نیچرل صحت مند ہوتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ ادارہ رقرا یس کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے وہ ادارہ آیت یس تسخرون جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں آپ دیکھیں جیسے آج کے ہم مثال لیتے ہیں آج ہم کسی سائنسدان کے سامنے کوئی ایتھیسٹ قسم کا یا لاخدا قسم کا کوئی سائنٹسٹ ہے اور اس کے سامنے کہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یا جو میٹرائڈس ہیں یہ شیطانوں کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے ان سے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا ٹھٹے ہی مارے گا ہنسے گا کہے گا سپرسٹیشیس ہو اولڈ فیشن مڈیویل کتاب پڑھتے ہو نا اس لیے ایسے ہو گئے ہو تو آج اپنے اتنے سے رتی بھر علم پر اس قدر ناز ہو گیا کہ وہ اللہ کے علم کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہر کتاب بہت عظیم ہے سوائے اللہ کی کتاب کے ہر آتھر سے متاثر ہوتے ہیں ہر سائنسدان سے متاثر ہوتے ہیں ہر مصور سے متاثر ہوتے ہیں سوائے قرآن کے آتھر کے سوائے کائنات کے بنانے والے کے سوائے اللہ جو مصور ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے یس تسخرون ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں اوا آبا اون اور ہمارے اگلے وقتوں کے آبا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے اب یہ سوال علمی سوال نہیں ہے ان کو جواب نہیں چاہیے یہ دراصل سوال کی شکل میں انکار ہے تمسخر ہے او او ریلی ریلی ایسا ہوگا یو تھنک سو یہ انداز ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کل کہہ دیجئے نام ہاں ان تم داخرون اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو ان کا انڈگنیفائڈ بہیویئر دیکھیے اور تبلیغ کرنے والی کی ڈگنیٹی دیکھیے اس کا حلم اس کا ٹھہراؤ دیکھیے اور ان کا پن اور ان کا بچپنا اور ان کی میچورٹی دیکھیے جو مذاق اڑاتے ہیں مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے دین کی باتوں کا اور دین پر عمل کرنے والوں کا دراصل یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے سائیکلوجیکل ویپن ہے مذاق اڑانا مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تمسخر کا بہترین جواب ہمیں بتا دیا گیا انظار جو مذاق اڑائے آپ اس کو وارن کر دیجئے اس میں اپنا دفاع بھی ہے اپنا ایمان بھی مضبوط ہوگا اپنے قدم بھی پھسلنے سے بچ جائیں گے تو اپنا دفاع بھی ہے اور دوسرے کا بھلا بھی ہے فعنما ہی ازرتوں ججرتوں واحدت فضرا ہوں یا اندرون بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ساری اسمارٹ الیک پن نکل گیا ان کا ساری ان کی علمیت غائب سارا غرور تکبر ملیا میٹ وقالو یا ویلنا ہادا یوم الدین اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کم بختی یہ تو یوم جزا ہے جواب دیا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے احشر الذین و وازواجہم حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اب ازواج سے مراد یہاں پر بیوی یا شوہر نہیں ہے کہ اگر شوہر جہنم میں جا رہا ہے تو بیوی کتنی بھی نیک ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی نہیں یہ بات نہیں ہے مراد یہاں پر ازواج سے ہم راہی ہیں لائک مائنڈیڈ پیپل ہم کہتے ہیں نا birds of a feather flock together تو یہ ہم ہم خیال قسم کے جو لوگ تھے جو سب اس قسم کی باتیں کر کے دوسرے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بولڈ ہونا سمجھتے تھے اللہ کی آیات کو جھٹلانے کو سمجھتے تھے کوئی ذہانت آزمانے کا یہ میدان ہے کہ قرآن پر اعتراض کیے جائیں اور اللہ والوں پر ہنسا جائے کہ ان کی بات کی جا رہی ہے ان کو سب کو جمع کر دیا جائے گا وہ مکان و یابدون گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے فہدو ہم ال الجہیم الجحیم اب ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اللہ نے دنیا میں سرات مستقیم دکھائی تھی وہ تو اچھی نہ لگی تو ٹھیک ہے اب ایک اور ہدایت ہے یہاں پر جہنم کی ہدایت دے دو ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو وقف اور ذرا ٹھہراؤ ان کو ان نہ ان سے کچھ پوچھنا ہے مالکم آج کیا ہو گیا تم لوگوں کو لا تناسرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو بہت سپورٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو برائیوں پر بڑا بک اپ کرتے تھے بڑی پیٹ ٹھوکا کرتے تھے کہ وہ بڑا اچھا کام کیا دنیا میں دراصل کوئی برائی پنپ نہیں سکتی وائڈ اسپریڈ عام نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اس کو سنبھالنے والے نہ ہو جب تک کہ سپورٹ سسٹم نہ ہو کوئی ہے جو برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے گناہ کا آغاز کرتا ہے کوئی ہے جو کہ اس برائی کی شہرت کرتا ہے اشتہار دیتا ہے ایڈورٹائز کرتا ہے کوئی ہے جو اس برائی کو پھیلانے کے لیے جگہوں کا انتظام کرتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے جہاں وہ برائی کھلم کھلا کی جا سکے کوئی ہے جو لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے بلاوے دیتا ہے کہ آؤ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے تم بھی آؤ تو لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کوئی ٹکٹ خریدتا ہے کوئی اسپانسر کرتا ہے تبھی تو برائی پھیلتی ہے تو ان سب کو جمع کر لیا جائے گا کیا ہو گیا آج مدد نہیں کر رہے بل ہوم الوم مستسلم او آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں اگر آپ سمجھ سکیں کاش کہ آپ کو عربی آتی ہو اور آپ اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں بغیر ترجمے کے جو نقشہ سامنے آ رہا ہے کیا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ واہ بھائی آج کیا ہو گیا بڑے اوبیڈینٹ بن کے کھڑے ہو بڑے فرما بردار ہو گئے تو دنیا میں تو بڑا تکبر تھا یوں گردن جھٹکا کرتے تھے ہدایت کی بات پر کہ ہم بے وقوف ہیں I I do what please تمہارا تو نعرہ یہ تھا تو آج بڑے فرما بردار بن گئے ایسی فرما برداری اگر دنیا میں کی ہوتی تو آج یہ انجام نہ ہو رہا ہوتا آج جنت میں ایش کر رہے ہوتے لیکن آج اور اب فرما بردار بن رہے ہو فائدہ نہیں ہے اب وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے وہ اقبلا بادم اللہ بادی یتسا اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود سرکش لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے جہنم کا جب بھی ذکر آئے گا آپ نوٹ کریں لڑائی جھگڑے کا ذکر ضرور آئے گا اتنا لڑیں گے جہنم اتنی لان تان لانت ملامت ایک دوسرے پر الزام تراشیاں یہ سب جہنم کا نقشہ ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے ہر طرح کا عذاب ہے جہنم کے اندر جسمانی بھی نفسیاتی بھی جذباتی بھی تمام طرح کے عذاب جمع ہو گئے ہیں فن ہم یوم فل اذابی مشترکن اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے یس تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اب ان سے کہا جائے گا تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے یعنی وہ اس برے انجام سے محفوظ رہیں گے اب آگے بھی سورہ صافات میں مخلص لفظ بار بار آئے گا تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں مخلص لفظ خلوص سے بنا ہے اس کا روٹ یعنی کہ بنیاد میں جو لفظ ہے وہ خلوص ہے نیک نیتی گڈ انٹینشن سنسیئرٹی نیت میں خلوص ہو وہ شخص اب مخلص ہے مخلص کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے سورہ سعود میں مخلص رسول سب کے سب مخلص تھے ان کی نیت بہت پاکیزہ بہت اچھی تو جس کی نیت کے اندر خلوص ہے وہ مخلص ہے لیکن مخلص ہونا نیت کا خالص ہونا یہ کافی نہیں ہے شیطان کو تو ایسے پاکیزہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اپنی نیت بالکل خالص کر لی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی اور اگر ان کے سامنے صحیح طریقہ نہیں آتا بس اب وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ نیکیوں کے نام پر ان سے ایسے ایسے کام کرا لیتا ہے کہ جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم پرائم ٹارگٹ ہیں شیطان کے لیے بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہیں ہماری اس نیک نیتی کی دولت کو وہ اپنے کاموں کے اندر انویسٹ نہ کروا لے تو مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ اگر نجات ہمیں چاہیے تو مخلص ہونا بھی ضروری ہے جس کا یہاں ذکر ہے مخلصین اور مخلص ہونے کے لیے پھر طریقہ درست ہو اللہ کے پسند کے مطابق عمل کیا جائے جو کہ شریعت کا راستہ ہے تو ہدایت دو چیزوں کا مرکب ہے اچھا ارادہ اور صحیح طریقہ مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کو کسی کے گھر جانا ہے پوری آپ کی نیت صحیح ہے بالکل آپ نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ فلاں کے گھر جائیں گی اچھی نیت سے تو آپ نہیں پہنچ سکتی اگر آپ کو راستہ نہیں پتا تو آپ نہیں پہنچ پائیں گی اپنی اچھی نیت کے باوجود آپ کی پوری نیت ہے آپ نے پکا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو فلاں ڈش پکانی ہے آپ کو مثال کے طور پہ قورمہ پکانا ہے آپ کی اچھی نیت سے جو ہے وہ پلاؤ نہیں پک جائے گا نہ قورمہ جب تک آپ کو طریقہ نہ پتا ہو اسی طرح اچھی نیت سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ صحیح طریقہ نہ پتا ہو اور اچھی نیت کے ساتھ جب شیطان کے حد انسان چڑھتا ہے تبھی بدتیں وجود میں آتی ہیں نیکیوں کے نام پر ایسے ایسے کام جو کبھی نبی نے نہ بتائے نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہوں تو مخلص ہونے کی دعا کیا کیجیے اللہ رزق رسق معلوم ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے یوتاف علیہم گردش کرائے جائیں گے یعنی سیلف سروس نہیں ہے اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو ہم خود اٹھ کر لینا بھی گوارہ کر لیں وہ بھی برا نہ لگے لیکن نہیں یہ جنت ہے یہ کوئی دنیا کا عام ریسٹورینٹ نہیں ہے یہاں تو باقاعدہ سرو کیا جائے گا ان کو اور ان کے بلانے کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا پہلے ہی غلام اور ان کے نوکر ان پر گردش کرتے رہیں گے بہترین مشروبات لے کر تو انداز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انداز جو ہے وہ شراب کے مجلسوں کا سا ہے لیکن وہ وہ شراب نہیں ہوگی دنیا والی بلکہ کیسی ہوگی بےغو الزت الشار بین چمکتی ہوئی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی لا ہا غول ولا انہا یون ضف نہ ان کے جسم کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی یعنی نہ ہینگ اوور ہوگا نہ بو آئے گی ڈرنک ہو کر نہ بہکیں گے اور نہ عجیب و غریب اپنا تماشا بنائیں گے اور دنیا کی شراب میں تو یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں الکوہل کو number one enemy of civilization کہا گیا ہے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اس وقت شراب ہے ذاتی طور پر بھی صحت کو بہت خراب کرتا ہے دانتوں میں بہت تیزی سے خرابی آتی ہے گمز خراب ہو جاتے ہیں کرونک انفلمیشن اور انفیکشن ہو جاتا ہے پھر پیٹ کا کینسر بھی ہوتا ہے اس سے سب سے برا اثر تو لیور پر جگر پہ پڑتا ہے لیور سروسز بھی ہوتا ہے اس لیے کہ لیور جو ہے وہ صرف الکوہل کو جسم سے نکالنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتا ہے اور باقی کاموں کا اس کو وقت نہیں ملتا لہذا جگر کے صحیح کام نہ کرنے سے خون بھی نہیں بن پاتا انسان انیمک ہو جاتا ہے امیون سسٹم قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے پریگنسی میں کوئی اگر عورت شراب پیے تو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے وہ ذہنی جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے پینے والوں پر بھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جھریاں بہت زیادہ پڑتی ہیں آپ کبھی کمپیئر کریں ایک بوڑھی عورت جو کہ شرابی ہے اور ایک بوڑھی عورت جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے ہمارے یہاں بڑھاپے کے ساتھ آپ دیکھیں شکلوں کے اوپر کتنا نور آ جاتا ہے اور ان کے ہاں دیکھیں ان کے ہاں بہت زیادہ جھریاں پڑتی ہیں رنکلز بہت پڑتے ہیں نہ صرف رنکل بلکہ آواز بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے شراب نوشی کی وجہ سے اور پھر مار پٹائی قتل و غارت گری اس کے فیکٹس اینڈ تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں تو اس طرح کی شراب نہیں ہوگی بہترین مشروب ہوگا اور ساتھ میں بہترین کمپنی و اندہ کا ان نہ بے دم مکنون اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی یہ عربوں کے ہاں بہت مشہور تجبی ہوا کرتی تھی کسی بھی چیز کے پریشس ہونے کے لیے قیمتی ہونے کے لیے وہ یہ تجبی دیا کرتے تھے تو قاصرات و طرف کی بات کی جا رہی ہے پہلے حیا کی تعریف کی گئی ہے اور خوبصورتی کی تعریف بعد میں کی گئی باوقار شریف حسن کی بات کی جا رہی ہے وہ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ یتسا الون پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے اب جنت ہے نا اب کام کا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر نہ کام ہے نہ کاج ہے بس بیٹھے ہیں اپنے مسندوں پر اور جام پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے ریلیکسیشن ہی ریلیکسیشن اب گپے لگائیں گے پوچھیں گے اچھا بتاؤ تم کیا کرتے رہے کیا ہوتا رہا قال قائل منہم ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ یوں باتیں کریں گے ایک دم ان کی خواہش پوری ہوگی اور دکھا دیا جائے گا اس شخص کو کالا تم مطلع پوچھا جائے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو فتلا سوا وہ صاحب پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو تو مجھ کو تباہی کرنے والا تھا میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں یعنی یہ جنتی پوچھیں گے کہ بس دیکھیں تو تو کوئی موت ووت نہیں آنے والی نا وہی موت آ چکی جو پہلے آئی تھی اللہ وما تھینوین جو موت ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب تو نہیں ہونا ان الفوز العظیم یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ہے فوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے چیلنج اللہ کی طرف سے کہ کوئی تمہیں چیلنج قبول کرنا ہے کوئی ٹارگٹ زندگی میں سیٹ کرنا ہے تو جنت کے حصول کو تو زندگیوں کا مرکز محور بنا لو تمہارا لاک آن ہو جانا چاہیے جنت کے حصول کے اوپر کیا تم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے میڈلز اور چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز اور ریکگنیشن کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے کہاں کھپا رہے ہو اپنے اوقات کس چیز میں اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہو کوئی گھر کوئی اسٹیٹس کوئی پریسٹیج کوئی سوشل پوزیشن کوئی لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جانا کوئی فریج خرید لیا کوئی گاڑی خرید لی کوئی کوئی شان و شوکت دکھا دی بہت سستا بیچا اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ قیمتی تھے اگر کہیں کھپانا ہی ہے اپنے آپ کو تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ بہت حقیر قیمت نہ وصول کرو تم اپنے بدلے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن محدود ہوتا ہے دنیا تک جب دنیا بہت اس کو میگنیفائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے تو محدود ہے نا بہرحال کتنا بھی ہم بڑا اس کو سمجھیں تو جب محدود دنیا تک اپنے آپ کو لمٹ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن بھی محدود ہو جاتا ہے مینٹل ہورائزنس بھی نیرو ہو جاتے ہیں اور جب قرآن کے ساتھ انسان اپنی دماغ کو جوڑ لیتا ہے یاد ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی اپنی عقل کو کنیکٹ کر لیتا ہے قرآن کے ساتھ ایک دم لگتا ہے کہ پینوراما کھل گیا اس کے سامنے وسط آ گئی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ایک چھوٹا سا قید خانہ ہے ایک قید خانے کی کھڑکی میں سے ہم کوئی باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں بڑی حسین اتنی محدود اتنی تنگ ہے یہ زندگی اور جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ وسیع کائنات اور وہ وسیع جنت نظر آتی ہے پھر وہ اصل میں براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے اصل میں پھر اس کے ذہنی وسعت جو ہے اور ذہنی ہورائزنز اس کے کھلنے شروع ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ایمز اور ہائی اچیور بننا چاہتا ہے تو کہا کہ اس کے لیے چاہیے کہ لوگ کام کریں ازال کا خیر ام شجر و تو زقوم بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت زقوم ایک خاص قسم کا درخت ہوتا تھا عرب میں اتہامہ کے علاقے میں آج بھی ہوتا ہے مزہ بہت تلخ ہے اور بو بہت ناگوار ہے اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے کہ جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے اس کے اوپر شاید تھوہر یا کیکٹس ہم کہتے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہے تو جو چیز اتنی بدمزہ اتنی کڑوی اور اتنی بری ہو وہ جب کھانے کو ملے تو کیا حال ہوگا فرمائے انا جالنا فتن للظالمین ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہو جائے گی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے حدیث میں آتا ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے تو سوچیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی کہ خوراک ہی زقوم ہو کھائے دن رات وہی کھائے ایک مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنستا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہاں وہ کانٹے ہی کانٹے جو کھانے کو دیے جائیں یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو کہ قرآن ہضم نہیں ہوتا تھا تو ٹھیک ہے زکوم کھائیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور چیز پیے گا اسے تینت القبال پلایا جائے گا صحابہ نے عرض کیا تینت القبال کیا چیز ہے آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ تو کسی کو دیکھ کر ڈرنک کرتا ہو یہ مت سمجھے کہ بڑا الیٹ ہے یہ افسوس ہے ہمارے معاشرے کی حالت پر کہ جو جتنا قرآن سے دور جو جتنا گناہوں میں ملوث اتنا ہی وہ باعزت ہو گیا جیسے جو جتنے ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں نا ان کے لیے خاص لفظ استعمال کرتے ہیں اسپیشل چلڈرن وہ تو چلیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں ہو یہ گیا کہ جس کی روح جتنی ریٹارڈیڈ ہے وہ اتنا ہی اسپیشل اتنا ہی اعلیٰ اتنا ہی الیٹ اور اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے طبقے کے اندر موو کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اللہ کے احکامات توڑنے ہوتے ہیں ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں آپ ان کو ریجیکٹ کر دیجیے یا آپ کم از کم ان کی اصلاح کا کام تو شروع کیجئے اس کے حال پہ مت چھوڑیے ان کو کیا انجام ہوگا ورنہ انہم الفو ضالین فہم آثارہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑائی چلے جا رہے ہیں جیسے ارج ہوتی ہے نا یحرعون اندر سے کوئی چیز ارج کر رہی ہے ان کو دوڑا رہی ہے اس راستے کے اوپر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں قبل اکثر حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے اب دیکھ لو ان تمبی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے دعا کریں اللہ کے ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے اب ان چند مخلص بندوں کا ذکر ہے فلا ہم کو اس سے پہلے نو علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی سلام المین انا من محسنین المؤمنین سلام ہے نو علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا آپ دیکھیے یہ سلام کی جو بات ہے نا دنیا میں ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور فلاں کو یوں سلامی دی گئی اور پھر پریڈ ہوتی ہے اور وہ پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اتنا اسمارٹ طریقے سے وہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑی امپریسو یہ چیزیں ہیں نا تو یہ سلامی یہ دیکھیں کس پر ہے نو علیہ السلام اللہ سلام بھیج رہا ہے کیا عزت ہے کیا آنر ہے ان کے لیے لیکن دنیا میں نہیں تھا نو علیہ السلام کی قوم کے ایلیٹس نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا کہا تھا کہ تمہارے پاس تو گھٹیا طبقے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہم نہیں آتے تمہارے پاس تو آج وہ تو پتہ نہیں کس جہنم کے گڑھے میں پڑے ہیں لیکن نو علیہ السلام کے لیے سلام ہی سلام تو آخرت کا درجہ ہمیشہ سامنے رکھیے وہاں سلامتی چاہیے وہاں ایلیٹ بننے کی کوشش ہمیں کرنی ہے دنیا کے کو رہنے دیں چینج کرنے کی کوشش ضرور کیجیے چینج نہیں ہوتے تو آپ ان کے حساب سے اپنے آپ کو مت بدلیے مومن کا تو ایک ہی معیار ہوتا ہے اور وہ ہے مخلص ہو جانا بس پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا وہ انشیتی ابراہیم ارجا ارب بہو بقل بن سلیم اور نو علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے پھر قلب سلیم کی بات آ گئی قلب سلیم ایسا دل جو کہ دوسروں کے دل کو بھی سلیم دیکھنا چاہے اس کی تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہو کہ کاش کے سب لوگوں کو بات سمجھ آ جائے سب آ کر اس قرآن سے جڑ جائیں اور اس پر عمل شروع کر دیں آ کر تو دیکھیں اس کی مٹھاس کو محسوس تو کریں چکے بغیر ریجیکٹ کر دیا آزمایا نہیں اور کہہ دیا کہ نہیں اچھا نہیں ہے چکے تو دیکھیں ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جائے پھر دنیا میں کچھ اچھا لگ نہیں سکتا انسان کو سلیم دل ایسا دل جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو نیکیوں کی تڑپ ہو طلب ہو تمنا ہو گناہوں پر برائیوں پر کڑتا ہو نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی دنیا کی لالچ نہ ہو دنیا عظیم نہ ہو اس کی نظروں کے اندر اس کے دل میں نہ بڑی ہو دنیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں ملتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی افقال ابی ہی و قوم ہی ماضا تعبدون جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اب دیکھیے یہ ہے قلب سلیم کا لازمی نتیجہ پہلے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس راستے پر پائے ہم تو وہی کریں گے یہ ہماری فیملی ٹریڈیشنز ہیں بڑا غرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنی خاندانی وجاہت کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں ہماری ٹریڈیشنز بہت اعلیٰ ہیں اور ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنی ٹریڈیشنز کو یہ قلب سلیم کی نشانی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم تھا جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو گمراہ دیکھا فوراً ان کی ہدایت کی فکر کی آنکھ بند کر کے ہر رسم کو ہر ریچول کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت چاہی اور کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو دون اللہ تری دون کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو فما کمب رب العالمین آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے یعنی تم نے اللہ کو ناؤزب باللہ کیا کمزور اور گھٹیا سمجھا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے یا یہ نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر اور خاندانی عظمت کو بلند کرتے ہوئے تم نے سوچا نہیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا کیا سمجھا تم نے اللہ کے بارے میں پکڑے گا نہیں نظرا نظر پھر نجوم پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو بہی کئی دن فجالنا انہوں نے کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا جہالت کا ایک مظاہرہ دیکھ لیجئے یہاں پر کہ بت بچ جائیں انسانی جان جاتی ہے تو جائے بتوں کو بچایا اور ایک جیتے جاگتے انسان کو آگ میں پھینک دیا اٹھا کر تو جہالت یاد رکھیں کہ ایک جہالت ہے جو کہ زمانہ تھا جاہلیت وہ تو گزر گیا ایک ہے نظریاتی آئیڈیولوجیکل جہالت وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے اور اس کا مقابلہ اسلام سے ہوتا رہتا ہے یہ کتاب ہے the cultural side of Islam Marmaduke Pickthall کی لکھی ہے اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور ہی مطالعہ کیجیے گا یہ لکھتے ہیں ایک تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ the culture of Islam aimed not at beautifying and refining the accessories of human life, it aimed at beautifying and exalting human life itself. کہ اسلام تو انسانی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے اسباب پر توجہ نہیں دیتا پھر انہوں نے لکھا ہے some of you will no doubt remember a discussion in the English press some years ago یہ کتاب 1927 کی لکھی ہوئی ہے تو کچھ عرصے پہلے کہتے ہیں اخباروں میں ایک سروے ہوا تھا ایک سوال پوچھا گیا تھا یعنی میں آپ کو تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ بھی کر کے سناتی جاتی ہوں کہ suppose a famous and very beautiful Greek statue unique of its kind and therefore irreplaceable is in the same room with a baby ایک بہت خوبصورت یونانی مجسمہ ہے یونیک ہے بالکل انمول ہے وہ ایک کمرے میں ہے اور ایک بچہ بھی کمرے کے اندر ہے it is in the same room with a living baby and the room catches fire اب کیا ہوتا ہے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے it is only possible to save one or the other کسی ایک ہی کو بچانا ممکن ہے وچ شوڈ بی سیوڈ کس کو بچایا جائے very many correspondents men of intellect and good position I remember آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ اسٹیچو کو بچاؤ بچے کو مرنے دو دیر آرگیومنٹ بینگ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ that millions of babies are born every day کروڑوں بچے لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں where is the masterpieces of old Greek art could never be replaced کہ وہ نادر اسٹیچو تو واپس نہیں آئے گا یہ آپ دیکھیں یہ خود ریورٹڈ مسلم ہے مامڈو پکتھول یہ لکھ رہے ہیں کہتے ہیں that is a view no Muslim could have taken یہ کیا ہے چیز انہوں نے کہا the very latest cultivated form of idol worship بالکل صحیح بات آپ دیکھیں اس واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا رتی برابر فرق نہیں ہے وہی چیز ہے جاہلیت وہ بھی تھی جاہلیت یہ بھی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ باعزت سمجھی جانے لگ گئی ہے تو یہ تو سارا پروژن ہے جو کہ آ گیا قرآن اسی کے کریکشن کے لیے آیا ہے وقال ذاہب سیاح دین ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا اب یہ چل پڑے سب جانا پہچانا ماحول لوگ رشتہ دار سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں پرانا ماحول چھوڑ کر مہاجر نیا ماحول تلاش کرتا ہے صرف اللہ کے بھروسے پر اور ہجرت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے ضروری چیز ہے لیکن بہت بڑا چینج ہے آسان کام نہیں ہے ہجرت کرنا بالکل آپ دیکھیں جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپیس شٹلس کو یا راکٹ جایا کرتے تھے تو وہ دنیا کے مدار سے دنیا کے آربٹ سے جب راکٹ باہر نکلتا ہے اس وقت بہت اس کو سخت جھٹکے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ سے زمین کی کشش سے باہر نکل رہا ہوتا ہے یہ بہت نازک ٹائم ہے اگر نکل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ نکل سکا تو پھر وہ واپس نیچے آ کر گرتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے بالکل اسی طرح ہم دنیا کی کشش سے نکلنا چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف ہم ہجرت کر رہے ہیں زمینی خواہشات سے آزاد ہونے میں بڑی محنت لگتی ہے لیکن ایک دفعہ انسان وہ تھریش ہولڈ کو کراس کر جائے اب اللہ کی بندگی کے لیے آزاد ہے نہیں آزاد ہوگا تو آگ میں گرنا مقدر ہوگا جو لوگ ہجرت کی راہ میں چند قدم اٹھا کر پھر پیچھے لوٹتے ہیں وہ دوسرے بہت سے ہجرت کرنے والوں کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں بہت برا نمونہ بنتی ہے آثار اچھا نہیں ہے ان کا لیکن جو کر جاتے ہیں ہمت کر کے ایک دفعہ چل پڑتے ہیں مشکلات عبور کر جاتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مشکلات جو آتی ہیں نا وہ شروع شروع میں آتی ہیں جب انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے بعد میں تو پھر ایک سے ایک قدم آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک جو ہجرت کر گیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے ان کی ہمت بندھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو قدموں بھی بہت اچھا آثار بھی بہت اچھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور انہوں نے دعا کی رب حبلی من الصالحین اے پروردگار مجھ کو ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو یعنی کہ صالحین کی کمپنی عطا فرما اب جا رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کے ہجرت اور تنہائی یہ تو لازم اور ملزوم ہے عارضی طور پہ تو یہ دو ساتھی ہوتے ہی ہیں اور کسی کو بھی تنہا رہنا پسند نہیں ہوتا تو فوراً کمپنی کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو ہم بھی جب ہجرت کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے ہجرت کی ہے فلاں نوکری چھوڑی اس سے مجھ کو زیادہ بہتر اور سالے ذریعہ معاش دلا دے بہتر ماحول دلا دے اللہ جو ساتھی میں نے چھوڑے جو شوق میں نے چھوڑے اس سے بہتر ساتھی اور اس سے بہتر شوق مجھ کو دلا دے تو سالے لوگ ہوں سالے شوق ہوں ہمارے اور صالح مصروفیات ہوں تو پھر کیا چاہیے انسان کو پھر تو اس کی سمجھیے کہ ہجرت جو ہے وہ مکمل ہو گئی نہ غلام حلیم اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ اللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام علی ابراہیم کدالک نجز المحسنین من المؤمنین سلام ابراہیم علیہ السلام پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اساق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اساق کو برکت دی اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا ہے ولقد من علا موسا و ہارون اور ہم نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام موسا اور ہارون پر ہم نکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے و ان لمن المرسلین اور علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا زمانہ نائن ہنڈریڈ بی سی نو سو سال قبل مسیح کا زمانہ تھا اس قول علیہ میں ہی تتقون یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے اتدعون آسن الخالقین اللہ ربکم آبائکم الاولین کیا تم بال کو پکارتے ہو یہ بال ایک بت تھا انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی بنی اسرائیل میں لوگوں نے کیا تم بال کو پکارتے ہو اور آسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا ہو اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا علیہ السلام سلام ہے الیاس پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وہ ان لوت لوت المن المرسلین اور علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا آج تم شب و روز ان کے اجڑے گھروں پر سے گزرتے ہو افلا تعقلون کیا تم کو عقل نہیں آتی ان المرسلین اور یقیناً السلام بھی رسولوں میں سے تھے علیہ یہ موسل کے قریب ایک شہر ہے عراق میں ننوا ننوا اس کا نام آتا ہے وہاں یہ بھیجے گئے تھے اس ابک کا المشحون یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے پھر قرآن دازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی آخر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے اب اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے کیا پتا چلا کہ مصائب اور آفتوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ تصویر کرنا ہے اور کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ تصویر جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھی جا سکتی ہے بال ار سقیم سکیم کار ہم نے اس کو بہت بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا اب آپ دیکھیں کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین بار بار یہ بات آئی ہے اور ہم نے اس کو باقی چھوڑ دیا یعنی ان کارناموں کا ان اعمال کا ذکر آیا ہے جو کہ انبیاء نے کیے تقریباً نو رسولوں کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑھا ہے اب ان کے نیک اعمال کا ذکر چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی تاریخ پیدائش اور موت کی تاریخیں بھی تو ہم کو بتا سکتا تھا وہ فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے فلاں ڈیٹ کو ان کا انتقال ہوا لیکن بات کیا ہے کہ کسی کا پیدا ہونا یا اس کا مر جانا اس کو عظیم نہیں بناتا یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس وقت پیدا کرے اور کس وقت دنیا سے واپس بلا لے لہٰذا اسلام میں برتھ اینیورسریز اور ڈیتھ اینیورسریز کی قطن کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایک خاص دن کسی کی عظمت کے تم گن گا لو یہ تو ابس کام ہے نا یوز لیس کام ہے اس طرح تو نہ کسی کی رہنمائی ہوتی ہے اور نہ ہی مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ جب لوگ ان نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں جس نے ان لوگوں کو عظیم بنایا تھا تو خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں تو یہاں اسلامک کلچر ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے ان کاموں کو یاد رکھیں کہ جن کو کر کے وہ اللہ کے محبوب بنے تھے جس کی وجہ سے وہ عظیم تھے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی رہے اور ان کے نقش قدم بھی تازہ رہیں محفوظ رہیں ان پر چل کر لوگ بھی خوبصورت اعمال کی دولت جمع کر سکیں محسن بن سکیں تو اسلام کا مزاج رہنمائی کرنا ہے اسلام کا مزاج سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے لیکن جب امتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سیلیبریشنز کی اہمیت ہو جاتی ہے اور رہنمائی سے پھر قوم بے نیاز ہو جاتی ہے علی پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں خوب سن رکھو دراصل لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگا رہے ہو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو ان آیات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ انہوں نے مکے والوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بنائیں اور بیٹا کیوں نہ بنایا دراصل چونکہ خطاب یہاں مکے والوں سے ہے تو ان کی خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنی دیویوں کو وہ یا فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے تو اس سے منع کیا کہ تم یہ کام مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹے کی خواہش ہے اور اللہ بیٹا چاہتا ہے نہیں جب نصارہ سے بات کی جاتی ہے عیسائیوں سے بات کی جاتی ہے تو اس پر بات کی جاتی کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا یاد ہوگا آپ کو سورہ مریم کا جو آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ کو غصہ آیا ہے کہ قریب ہے کہ پہاڑ پڑ جائیں اور سمندر اور آسمان گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا تو جس سے خطاب ہوتا ہے اس کی ذہنیت کو اس کی رسومات کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے کوئی یہ بیٹا بیٹی کی ٹسل نہیں ہے یہاں پر انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو اور ہمارا حال تو یہ ہے یعنی فرشتوں کا کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے وہ ان اور ہم بستہ خدمت گار ہیں وہ ان نہ لہ المسب اور تصویر کرنے والے ہیں یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے لکن عباد اللہ المخلصین فکفر بہی فصوف یا مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب ان قریب انہیں اپنی اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا فتول اللہ ان ہوں حت و اب سر ہم فصر افا بے اذاب نا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں فضا نزل بساحت فسا صبا المنظرین جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے وطول ہم حتین بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجیے وہ اب سر یبصرون اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے سبحان رب العزت وسلام علی و الحمد للہ رب العالمین پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور سلام مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے اسے چاہیے کہ مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیا کرے یعنی آیت نمبر 181 اور 182 181 182 one eighty one one eighty two